بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شتان ہی نہیں بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں اور اس نے تو سمندر میں اپن رالی اچمبھا ہے